عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں اشقت بن قیس عاشورہ والے دن سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گئے جب کہ وہ کھانا کھا رہے تھے انہوں نے کہا ابو محمد کھانا کھانے کے لیے قریب آ جاؤ اشحس نے کہا کیا آج یوم عاشورہ نہیں ہے انہوں نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ عاشورہ ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرضیت رمضان کے نزول سے قبل اس دن روزہ رکھا کرتے تھے جب ماہ رمضان کا حکم نازل ہوا تو اس دن کا روزہ ترک کر دیا گیا حدیث نمبر انتالیس سو بیس مسند احمد